ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دیجیے یا اللہ عمیر شہید کے درجات کو بلند فرما دیجیے یا اللہ کیپٹن تیمور شہید کی شہادت کو قبول فرما لیجیے شہداء کے گھروں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دیجیے ان کی اعانت فرما دیجیے ان کی کفالت فرما دیجیے ان کی نصرت فرما دیجیے انہیں ان کے دلوں کو جو صدمہ پہنچا ہے اسی کی بقدر ان کو سکون عطا فرما دیجیے اطمینان عطا فرما دیجیے اس پورے علاقے کو شہادت کی نعمت سے شہادت کی جو ایک برکت ہے اس سے سرفراز فرما دیجیے جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے آج تک جتنے گناہ کیے یا اللہ کر کرتے ہیں آئندہ کے لیے ہمیں بچا لیجیے اس پورے علاقے کو دیندار بنا دیجیے یہاں کے ہر نوجوان کو پکا مسلمان جہاد کا شہدائی بنا دیجیے سب کو ٹریننگ کی توفیق عطا فرما دیجیے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دیجیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے جن کو روزی کی تنگی ہے اللہ جمعہ کا دن ہے برکت والا دن ہے ان کی روزی کی تنگی ابھی سے اٹھا دیجیے سب کو اپنے اپنے گھر میں اطمینان والی وسعت والی روزی دے دیجیے اور سب کو جہاد میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جن نوجوانوں کے دلوں میں شہوتیں گناہوں کے جذبات ہیں اس کی جگہ ان کے دل میں جذبہ جہاد عطا فرما دیجیے ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے ہماری پیشانیاں پکڑ کے ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے ہمیں زبردستی بچا لیجیے ہمیں شہادت عطا فرما دیجیے سرخروئی عطا فرما دیجیے یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما دیجیے رب کریم کشمیر کو آزادی عطا فرما دیجیے جتنی وہاں انڈین فوج موجود موجود ہے ان پر اپنا عذاب مسلط کر کے ان کے ناپاک جسموں کو کشمیر کی زمین کی کھاد بنا دیجیے تباہ فرما دیجیے پوری Indian army Rashtriya rifle B S F ان کی ایجنسیاں جتنی ادھر سرگرم ہیں ادھر ان کے ایجنٹ ہیں کل مظفر آباد میں دھماکہ کیا ان سب کو تباہ و برباد فرما دیجیے ان پر اپنا قہر نازل فرما دیجیے جو کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں ان کی نصرت فرما دیجیے انہیں غلبہ عطا فرما دیجیے افغانستان کے جہاد کو کامیابی عطا فرما دیجیے حضرت امیر المومنین کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے وہاں جہاد کرنے والوں کی ہر طرح سے نصرت فرما دیجیے فلسطین بوسنیا ہرسک کوسوو البانیا ہر جگہ کے مجاہدین کی خصوصی نصرت فرما دیجیے مجاہدین ہند کی خصوصی نصرت فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما اپنے غیر کے سامنے جھکنے سے ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما یا اللہ اللہ ہم سب پہ رحمت فرما ہم سب پہ رحمت فرما ہم سب پہ رحمت فرما ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا توبہ کا ذریعہ بنا زندگی میں اچھی تبدیلی کا ذریعہ بنا ربنا تقبل التواب الرحيم وصلى الله تعالى العلیم الرحیم صلی اللہ تعالیٰ محمد ارحم الراحمين